حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ایک آدمی نے پتھریلی زمین میں سے آنے والے پانی کے ایک نالے کے سلسلے میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کیا جس سے یہ اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے تھے انصاری نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا پانی کو چھوڑے اور آگے آنے دیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے انکار کیا چاہا کہ پہلے وہ خود سیراب کر لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا زبیر پہلے تم پانی لے لو پھر اپنے ہمسائی کی طرف چھوڑ دیا کرو اس پر انصاری ناراض ہو گیا اور کہا اے اللہ کے رسول چونکہ یہ آپ کا پھوپی ذات ہے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا پھر آپ نے فرمایا زبیر کھیت کو پانی دے پھر اسے روک لے حتیٰ کہ کھیت کی منڈیر تک چڑھ جائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت کریمہ اس سلسلے میں نازل ہوئی تھی فلا رب کی قسم تیرے یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے تمام تنازعات میں آپ کو اپنا قاضی اور فیصل نہ مان لیں پھر جو فیصلہ آپ کر دیں اس کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہ آئے اور خوب خوشی سے تسلیم کر لیں سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار چھ سو سینتیس